زہر بن حرب اور ابو بکر بن نافع نے الفاظ انہی کے ہیں دو الگ الگ سندوں کے ساتھ ہم ماں سے حدیث بیان کی کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے حتیٰ کہ کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے شروع کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے شروع کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ترک کرتے حتیٰ کہ کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے چھوڑ دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے چھوڑ دیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھائیس